وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اور ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے آپ کے پاس اے نبی آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے اور مہربان پاتے سو قسم ہے آپ کے اے نبی پروردگار کی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی و ناخوشی نہ پائیں اور فم برداری کے ساتھ قبول کر لیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا آپ کی زندگی تک تھا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے رسول کی تابے داری اس کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتی ہے منصب رسالت یہی ہے کہ نبی کے تمام فرمانوں کو اللہ کے احکام سمجھا جائے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بزن اللہ سے یہ مراد ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اللہ کی قدرت و مشیت پر موقوف ہے جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ازت بزن یہاں بھی اذن سے مراد قدرت اور مشیت ہے یعنی اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دیا پھر اللہ تعالیٰ عاصیوں نافرمانوں اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کریں گے انہیں بخش دیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب میں جس میں مشہور قصے لکھے ہیں لکھا ہے کہ عتبہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کی تربت کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو ایک آرا بھی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی اور آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کروں اور آپ کی شفاعت طلب کروں پھر اس نے اشعار پڑھے یا خیر من من دفنت بالقاع فطاب خی القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت قبر فی العفاف و فی الجود الکرم یعنی جن جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے وہ میدان اور وہ ٹیلے مہک اٹھے ہیں اے ان تمام میں سے بہترین ہستی میری جان اس قبر پر سے صدقے ہو جس کا ساکن آپ ہیں جس میں پارسائی اور ثقافت اور کرم ہے پھر عربی تو لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گویا رسول اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں جا اس عربی کو خوشخبری سنا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے لیکن سامعین یہ خیال رہے کہ نہ تو یہ کسی حدیث کی کتاب کا واقعہ ہے نہ اس کی کوئی صحیح سند ہے بلکہ آیت کا یہ حکم رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا رسول اللہ کے انتقال کے بعد نہیں جیسے کہ جا اوکا کا لفظ بتلا رہا ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے فالحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی یعنی آخری فیصلہ کن ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اس آخر الزماں افضل تر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے اور رسول اللہ کے ہر ہر حکم ہر ہر فیصلے ہر ہر سنت اور ہر ہر قابل قدر محدثین کی سندوں سے ثابت شدہ احادیث کو قابل قبول اور حق سریح تسلیم نہ کرنے لگے دل کو اور جسم کو اکثر تاب رسول نہ بنا دے غر ظاہر باطن چھوٹے بڑے کل امور میں حدیث رسول کو اصل اصول سمجھے وہی مؤمن ہے پس فرمان ہے کہ آپ کے احکام کو اے نبی کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کریں اپنے دل میں تنگی ترشی نہ لائیں تسلیم کلی کل احادیث کے ساتھ رہے نہ تو احادیث کے ماننے سے رکے نہ انہیں ہٹانے کے اسباب ڈھونڈیں نہ ان کے مرتبے کی کسی اور چیز کو سمجھیں نہ ان کی تردید کریں نہ ان کا مقابلہ کریں نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا کسی شخص سے نالیوں سے باغ میں پانی لینے کے بارے میں جھگڑا ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا زبیر تم پانی پلا لو پھر پانی کو انصاری کے باغ میں جانے دو اس پر انصاری نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ تو آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور فرمایا زبیر تم پانی پلاؤ تو پھر پانی کو رو کے رکھو یہاں تک کہ باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو پہلے تو رسول اللہ نے ایک ایسی صورت نکالی تھی کہ جس میں زبیر رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ ہو اور انصاری کو کشادگی ہو جائے لیکن جب انصاری نے اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا تو رسول اللہ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے یہ آیت فلاح و ربی کا اسی بارے میں نازل ہوئی ہے مسرد احمد کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ یہ انصاری بدری تھے یعنی جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابی تھے مسد احمد اور بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری دونوں میں جھگڑا ہوا کہ پانی کی نہر سے پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا کھجوروں کا باغ پڑتا تھا پھر انصاری کا انصاری کہتے تھے کہ پانی رکومت یوں ہی دونوں باغوں میں ایک ساتھ آئے